مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعين الكرام اللہ تبارک تعالی نے اپنے پزل سے اور اپنے کرم سے جو مذہب ہمیں عنایت فرمایا وہ مذہب اسلام ہے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے خوش قسمتی کی بات ہے ہم نے مانگا نہیں تھا ہم نے طلب نہیں کیا تھا اللہ نے بغیر مانگے کے اپنے فضل سے ہمیں مذہب اسلام کے لیے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے منتخب فرما لیا کوئی بھی مذہب اور دنیا کا کوئی قانون اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے اور اپنی ایک خاص شناخت رکھتا ہے بلکہ اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ ان کا یونیفارم الگ ہوتا ہے پولیس میں کام کرنے والے افراد ان کا یونیفارم الگ ہوتا ہے ملٹری میں کام کرنے والے ان کی پہچان الگ ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس والے ملٹری والوں کا لباس پہن لیں اور ملٹری والے پولیس والوں کا لباس پہن لے بھنگی کمشنر کا لباس پہن لے اور کمشنر بھنگی کا لباس پہن لے ہر ایک کی اپنی الگ شناخت ہے اپنی الگ علامت ہے مذہب اسلام اپنے اندر کچھ خاص شان رکھتا ہے کچھ خاص علامتیں رکھتا ہے مذہب اسلام کے پیروکار دنیا کے کسی چپے میں ہوں دنیا کے کسی علاقے میں ہوں لیکن اپنے تشخص سے اور اپنی پہچان سے ہٹنے کی ان کو اجازت نہیں ہے اور یہ جو شاعر اسلام ہیں اسلام کی پہچان ہے ان کا مقام اور ان کا درجہ فرائض اور واجبات سے بڑھ کر ہے فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا بھی ہو سکتی ہے فجر کی نماز چھوٹ گئی آدمی نے زہر میں آ کر فجر کی نماز کو قضا پڑھ لی لیکن شاعر اسلام اسلام کا جو تشخص ہے اسلام کی جو پہچان ہے مسلمان ہونے کی جو علامت ہے اس کی قضا نہیں ہو سکتی مثلا مسلمان جانور کو ذبح کر کے کھاتا ہے اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے یہ اسلامی علامت ہے دنیا کے کسی بھی چپے میں اور دنیا کے کسی بھی علاقے میں اگر مسلمان جانور کاٹتا ہے تو اس کو ذبح کرنا پڑے گا اللہ کا نام لینا پڑے گا اذان اسلامی علامتوں میں سے ایک علامت ہے شاعر اسلام میں سے ہے دنیا کے کسی چپے میں بھی اور کسی بھی علاقے میں اگر با جماعت نماز پڑھی جائے گی تو اذان دینا ضروری ہوگا مسجد بنائی جائے گی اذان دینا ضروری ہوگا ان کی شریعت متحرہ میں بڑی اہمیت ہے اور اس معاملے میں کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں بہت اونچا مقام ہے ان کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے ایک مرتبہ آپ توریت لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کرنے لگے توریت آسمانی کتاب ہے توریت کسی افسانے کا نام نہیں ناول کا نام نہیں کہانی کا نام نہیں حضرت موس علیہ سلاط وسلام پر نازل کردہ اللہ کی کتاب ہے اور پڑھنے والے ایرے غیرے نتو خیرے نہیں ہیں ایک عام آدمی پڑھے اور گمراہ ہو جائے پڑھنے والے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں ابھی آپ حیات ہیں اللہ نے آپ کے محل کو جنت میں تعمیر کر دیا تھا لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی توریت کا مطالعہ کرنے لگے تو آپ کا چہرے انور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا غضبناک ہو گئے بات دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے جھنجوڑا حضرت امن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھتے آپ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت کیا ہو چکی ہے اور جب آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا ہے انار کے دانوں کی طرح فوراً آپ نے استغفار پڑا اور کہا رضیت باللہ بلّہ ربا وبل اسلامی دینا وبی محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم نبی یوم رسولہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ شبہ کرتے میں یہودی بن جاؤں گا اور موسا کی قوم اور موسا کی امت میں چلا جاؤں گا رضیت باللہ ربا اللہ کو رب مان چکا ہوں راضی ہو چکا ہوں وبل اسلامی دینا اور مذہب اسلام کو دین سمجھ چکا ہوں وہ بھی محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی تسلیم کر چکا ہوں قرآن شریف اسلام کے شاعر اسلام میں سے اسلام کے تشخصات میں سے ہے اور اسلام کی پہچان میں سے ہے کلام پاک اللہ کا کلام اس کلام پاک کو نبی کی موجودگی میں عمر جیسا جلیل القدر صحابی اگر پڑھتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام اپنی پہچان بنائے رکھنا چاہتا ہے وہ سیکولرزم کے دھارے میں جمہوریت کے دھارے میں قوم کے دھارے میں بہنا یہ اسلام کی شان نہیں ہے اسلام غیروں میں اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے اسلام غیروں میں اپنے تشخص کو برقرار رکھنا چاہتا ہے صحابہ کرام نے دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا اگر وہ انجام نہ دیتے خدا جانے ہمارے پیشانی پر بٹ لگا ہوتا یا ہم زنار ڈالے ہوتے یا گھنٹہ ہلاتے یا کسی مندر میں پنڈت بنے بن کر بیٹھتے یہ حضرات صحابہ کرام کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ دنیا کے چپے چپے میں مذہب اسلام پھیلا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جب جمعہ میں دوسرے مقامات پر پہنچے جمعہ کے دن تو کبھی انہوں نے عربی خطبے کو مقامی زبان میں نہیں دیا افریقہ میں گئے انگریزی ممالک میں گئے حبشہ کو گئے بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صاحب کرام کو دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے لگا دیا ان کا کام یہی تھا کہ عرب کے علاوہ اجمی زبان کو سیکھے اور اس کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کرے لیکن آپ دیکھیں گے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک بریلی دیوبندی عربی اجمی حنفی شافی مالکی حمبلی کوئی بھی عربی خطبے کو مقامی زبان میں نہیں دیتا جبکہ بعض علماء نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ نماز کو اگر مقامی زبان میں پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے اللہ اکبر کہنے کے بجائے اگر کسی نے کہا اللہ بڑا ہے یہ کہہ کر رکعت باندھ لیا یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے لیکن چلا نہیں اور اس پر فتویٰ نہیں ہے لیکن جمعہ کا خطبہ جو عربی میں دیا جاتا ہے صحابہ کرام دور دراز کے مقامات کو گئے دور دراز کے علاقوں کو گئے زبان وہ جانتے تھے مقامی تہذیب اور تمدن کو وہ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے عربی خطبے کے رنگ اور ڈھنگ کو نہیں بدلا عربی خطبہ عربی ہی میں دیا جاتا چاہے چھوٹا دے چاہے بڑا دے لیکن عربی کو عربی ہی میں دیا جاتا ہے اگر لوگوں کو سمجھانا ہے تو عربی خطبے سے پہلے خطیب اور مقرر بیٹھ کر کسی جگہ انگریزی میں کسی جگہ تمل میں کسی جگہ تیلگو میں اور کسی جگہ اردو میں جیسے اب ہو رہی ہے تقریر کر لیتا ہے لیکن وہ جو ورجنل عربی خطبہ ہے اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہ اسلامی تشخص ہے اور اسلامی علامت ہے حالانکہ بڑی سخت ضرورت تھی جمعہ میں ہزاروں لوگ جڑا کرتے تھے صحابہ کلام کو ضرورت تھی لیکن صحابہ کرام نے عربی خطبے کے حلیے کو عربی خطبے کے رنگ کو عربی خطبے کے ذائقے کو عربی خطبے کے لب و لہجے کو اور عربی خطبے کی لانگویج اور زبان کو انہوں نے نہیں بدلا اس لیے کہ وہ اسلامی تشخص اور اسلامی علامت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے مکی زندگی کے اندر اسلام کی ابتدائی زندگی تھی اسلام کا ابتدائی مرحلہ تھا مسلمان بظاہر شکس خردہ تھے ان کو ستایا جا رہا تھا راستوں میں کانٹے ڈالے جا رہے تھے ملک سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا تھا لیکن آپ کو ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ مکی دور میں صحابہ کرام میں کسی صحابی نے اسلام کی جو علامتیں ہیں اور اسلام کے جو تشخصات ہیں ان کو کافروں سے میل جول بڑھانے کے لیے کافروں میں اپنے آپ کو ملانے کے لیے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے کبھی انہوں نے اسلامی تشخص کو ختم کیا ہو کسی صحابی نے داڑھی کو چھوٹا کیا ہو کسی صحابی نے داڑھی کو مڈایا ہو کسی صحابی نے کافروں کے لباس کو اپنایا ہو کسی صحابی نے امامے کو ترک کیا ہو کتنی سخت مخالفتیں تھیں مکت المکرمہ میں اذان دینا بہت بڑا جرم تھا بہت بڑی غلطی تھی نماز اگر کوئی پڑھتا تو پٹائی کی جاتی تھی اللہ کا نام لیتا کلیم طیبہ پڑتا ایسے ہوتا جیسے اس نے کسی کا قتل کر دیا ہو خون کر دیا ہو مارا جاتا پیٹا جاتا پرانے شریف پڑتا لہو لہان کر دیا جاتا ایسے نازک ماحول میں کبھی کسی صحابی نے حالات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا مصالحت نہیں کی بلکہ ببانگے دوہل کہا لا ولا انتم ولان ما آدھو اے کفر کرنے والوں شرک کرنے والوں بتوں کی پوجا کرنے والوں غیروں کی عبادت کرنے والوں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والوں لا آبدو تابدون یہ نہیں ہو سکتا جو تم کر رہے ہو ہم کریں وہ ولان تم آبدون آبد اور ہم جو کر رہے ہیں جس توحید پر ہم ہیں اور جس مذہب اسلام پر ہم ہیں جو قرآن ہم پڑھ رہے وہ تم نہیں پڑھ سکتے تم اور ہو ہم اور ہیں ولان آبدم آبد تم بار بار دوہرایا جا رہا ہے اور آخر میں کہہ دیا گیا لکم دین حکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا طریقہ پیارا اور ہمارے لیے ہمارا طریقہ پیارا یہ نہیں ہو سکتا کسی معاملے میں مذہب کے تشخص کے مذہب کی شناخت کے مسلمانوں کی پہچان کے کہ ہم تمہارے دھارے میں بہیں اور ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم ہمارے دھارے میں بہو اگر تمہیں نماز پڑھنا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنو پھر تم نماز پڑھ سکتے ہو اگر تمہیں قرآن پاک کو چھونا ہے پاک صاف ہو جاؤ پھر کلام پاک کو چھو اگر تمہیں حج بیت اللہ کرنا ہے تو پھر مسلمان بنو اور حج بیت اللہ کرو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزیں ہم تمہاری لے لیں اور تم ہماری کچھ چیزیں لے لو ولا اللہ آبد تم ولا تم آبد تمہارا طریقہ لکم دین حکم ولی دین تمہارا طریقہ جہنم کی طرف جانے والا ہے اور ہمارا طریقہ جنت کی طرف جانے والا ہے ہندوستان اور بنگلور اور کرناٹک کی جو کافر قومیں ہیں وہ کئی چیزوں کی پوجا کرتی ہیں کوئی چاند کی کوئی سورج کی کوئی زمین کی کوئی ستاروں کی کوئی چوہے کی کوئی بلی کی ہزاروں چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے جس چیز کو دیکھا اس کی پوجا تو انہیں میں سے ایک ہے کاویری ندی ہے کاویری کی پوجا ہندو لوگ کیا کرتے ہیں اور اگر ان کی دیوی اور دیوتا بٹ جاتے ہیں وہ وہ چلے جاتے ہیں کسی اور ریاست میں تو ان کا حق تھا کہ وہ اپنی دیوی سے محبت کرتے اور اپنی دیوی اور اپنے دیوتا کو اپنی ریاست میں رکھتے اپنے اسٹیٹ میں رکھتے پانی سے زیادہ انہیں کاویری سے جو محبت ہے اس لیے محبت ہے کہ کاویری کی وہ پوجا کیا کرتے ہیں کاویری کو یہ سمجھتے ہیں ان کے یہاں بھگوانوں کی تقسیم ہے بچہ دینے والا لڑکیاں دینے والا لڑکے دینے والا اولاد کامن دینے والا روزی دینے والا برسات دینے والا سمندر کی حفاظت کرنے والا آگ دینے والا اناج دینے والا غلہ دینے والا بھگوانوں کی ان کے یہاں تقسیم ہے تو کاویری کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرناٹک کی دیوی اور دیوتا ہے اور یہاں کے لوگوں کی وہ پیاس بجاتی ہے اگر وہ لوگ بند مناتے ہیں اگر وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اگر وہ لوگ کاویری کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کرتے ہیں قربان کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ان کا دھرم ہے یہ ان کا مذہب ہے اور اس مذہب کے تحت وہ اپنی دیوی پر بھیڑ چڑھا رہے ہیں اپنی جان کا نظرانہ دے رہے ہیں اپنے مال کا نظرانہ دے رہے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تین چیزیں اس کے لکھ دیتے ہیں ایک اس کی زندگی کب مرے گا کب پیدا ہوگا اور حیات کتنی پانی کتنا اناج کتنا اور خوش قسمتی کی زندگی گزارے گا یا بدبختی کی زندگی گزارے گا اللہ تبارک تعالیٰ یہ تینوں فیصلے ماں کے پیٹ میں لکھ دیتے ہیں کاویری سوکھ جائے زمین کی سوتے میٹھے پانی کے چشمے سوکھ جائیں پورے کرناٹک میں ایک میٹھے پانی کا قطرہ نہ ہو ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے اور اللہ کی ذات پر ہمارا توکل اور اعتماد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پانی پر ہمارا نام لکھا ہے وہ پانی ہمیں مل کر رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ال ارائی تم ان ماؤ کم غورا کلام پاک کے انتیسویں پارے میں سور ملک میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر پانی گہرائی میں چلا جائے اگر پانی نہ ملے فمیاتی کم ممائی مائن کون تمہارے پاس میٹھا پانی لائے گا کون لاتا ہے کاویری لاتی ہے کون لاتا ہے کلام پاک جب نازل ہوا چودہ سو سال پہلے کاویری کی اماں بھی پیدا نہیں ہوئی ہوگی اور کاویری کا وجود بھی نہیں ہوا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا فمیاتی کم کمب کون ہے جو تمہارے پاس میٹھا پانی لے کر آئے گا کلام پاک میں اللہ نے پوچھا سال تو کون ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے کون ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے کیا ہے جواب کلام پاک کے اٹھارہویں پارے میں اللہ نے خود کہا یہ بات اگر تم کسی کافر سے بھی پوچھو گے لا یقول اللہ وہ کہے گا کہ اللہ ہی پانی کو برساتا ہے تو جن لوگوں نے کاویری کی حمایت میں بند بنایا بغیر سوچے سمجھے ایک تو ہے اسٹیٹ کا معاملہ ایک ہے پانی کا معاملہ ایک ہے حکومت کا مسئلہ ایک ہے مجبوری بغیر سوچے سمجھے اگر کسی نے بند بنایا تو اس کا عقیدہ کیا ہوا اسے پالنے والی کاویری ہے جسے کافروں کا عقیدہ ہے اسلام کے یہ تشخص کے خلاف ہے اسلام کی تہذیب اور یہ تمدن کے خلاف ہے حضرت سید اللہ امر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے دریا کے اندر توغیانی آتی تھی اور علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے تھے اور برباد ہو جاتے تھے تو اس گاؤں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کماری لڑکی کو بھیڑ چڑھا دیا جائے تو یہ توغیانی کم ہو جائے گی تو چنانچہ ہر سال ایک لڑکی کو بھیڑ چڑھایا جاتا تھا حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور وہ مہنا اور وہ گھڑی اور وہ دن آیا کہ جب بھیڑ چڑھانے کا وقت آیا تو حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پرچے کو لکھا دریا کے نام اے دریا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور تو بھی اللہ کی بندی ہے اللہ کے اللہ کی توحید کی اگر لاج رکھنا ہے تو تجھ میں تقیانی نہیں آئے گی شیطانیت کے اثر سے تو مغلوب نہیں ہوگی یہ پرچی لکھی حضرت سید عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دن اور آج کا دن کبھی اس دریا کے اندر تقیانی نہیں آئی اور کبھی اس دریا نے بھینٹ کو نہیں مانگا قربانی اور چڑھاوے کو نہیں مانگا مومن کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اس کا اعتماد اور اس کا بھروسہ نہ دریاؤں پر ہوتا ہے نہ ندیوں پر ہوتا ہے نہ میٹھے پانی کے چشموں پر ہوتا ہے ہمیں اللہ کے کلام نے یہ سکھایا امام امامن فل اور اللہ اللہ ویالم مستقر رہا وہ مستعودہ فی کتابی مبین جتنے جاندار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی روزی کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ٹھکانوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں کتاب مبین میں لکھ دیا ہے یہ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کے اندر ایک عجیب و غریب بیماری آج آ چکی ہے ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز نے ہندوستان کی قوموں کا جب معائنہ کیا یہاں کے قوموں کا سروے کیا سینکڑوں قوموں بستی ہیں یا ہندو قوم رہتی ہے بدھ قوم رہتی رہتی ہے سکھ قوم رہتی ہے لیکن انگریز نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب سے جتنا لگاؤ ہے مسلمانوں کو اللہ کی کتاب سے جتنا پیار ہے اور مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جتنا تعلق ہے کسی اور قوم کو اتنا تعلق نہیں اور اتنی امسیت نہیں ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مذہب کی دوری کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اسلام نے ان کو اپنی جو شناخت دی اپنی جو پہچان دی اس سے وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے تھے شیواجی نگر میں آپ دیکھیں ریلوے اسٹیشن سے قریب کنٹرمنٹ ریلوے اسٹیشن سے قریب وہاں مشین ہاسپٹل ہے انگریزوں کی بنائی ہوئی ہاسپٹل ہے وہ آج ماڈرن ہاسپٹل ہے وہ ہم نے بچپنے میں دیکھا چھوٹی سی پتھر کی ہاسپٹل انگریزوں کی تعمیر کردہ ہاسپٹل تھی مرتے مر جاتے مسلمان عورتیں لیکن مسلم عورت اس مشن ہاسپٹل کے اندر قدم نہیں رکھتی تھی کیوں انگریزی عورتوں کے پاس ڈیلیوری کرانا اور ان کے مردوں کے پاس نہیں آج کی عورتیں جینٹس ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے جسم کا حصہ بتا رہی ہیں شرم تھی حیا تھی اور یہ واقعہ سو سال ڈیڑھ سو سال پہلے کا نہیں پچاس ساٹھ سال کے اندر باہر کا واقعہ ہے یہ بہت قریب کے زمانے تک شرم اور حیا کا پاس مسلمان عورتوں میں تھا سرکار انگریزوں کی تھی حکومت انگریزوں کی تھی مشین ہاسپٹل کنٹرمنٹ اور شیواجی نگر کے مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ایک عورت قدم نہیں رکھتی تھی کئی حادثے ہو گئے گھر میں ڈلیوری سے موت کے حکومت مجبور ہوئی گوشا ہاسپٹل کے نام سے گوشا آپ جانتے ہیں پردہ کرنے کو گوشا کہتے ہیں سپریٹ جہاں انڈین ایکسپریس ہے اس کے ڈاؤن میں گوشا ہاسپٹل کے نام سے ہاسپٹل قائم کی گئی کہ مسلمان عورتیں یہاں نہیں آتی ہیں مسلمان عورتیں وہاں جائیں گی پردہ شرم حیا داڑھی ٹوپی امامہ جھبا اسلامی لبا لباس یہ وہ چیزیں تھیں انگریزوں کے زمانے تک بھی مسلمانوں کے خون کے اندر رچی ہوئی تھی بسی ہوئی تھی انگریز نے لاکھ کوشش کی مسلمان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے یقیناً وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا نادانی کا زمانہ تھا مدارس زیادہ نہیں تھے علماء زیادہ نہیں تھے لوگوں کے دلوں کے اندر خدا کا خوف تھا اللہ کا ڈر تھا زبان کی سچائی تھی وعدے کا پاس تھا امانتوں کو واپس کیا کرتے تھے کوئی کسی کی امانت رکھنا یوں سمجھتا تھا گویا اپنے اوپر ہمالیہ کے پہاڑ کو رکھ رہا ہے بےتاب ہو جاتا تڑپ جاتا ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا غریبی کا زمانہ افلاس کا زمانہ لوگ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کے کھانے کی فکر کیا کرتے تھے ایسے آج کی طرح مالداری عام نہیں تھی دولت سروت عام نہیں تھی اچانک کسی گھر میں کوئی مہمان آ جاتا چائے کی پتی ہوتی شکر نہ ہوتا شکر ہوتی دودھ نہ ہوتا ایک دوسرے کی لوگ مدد کیا کرتے تھے پڑوس سے ذرا دودھ منگا لیتے کبھی شکر منگا لیتے کبھی چائے کی پتی دو چمچ قرض منگاتے تھے ہم نے دیکھا باقاعدہ امانت داری کے ساتھ اس دو چمچ چائے کی پتی کو بچوں سے واپس کیا کرتے تھے ایک ذرہ اپنے اوپر باقی نہیں رکھا کرتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھے ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے اس زمانے کے ایک ہزار دینار انہوں نے قرض لیے سفر میں جانا تھا تجارت تھی کاروبار میں جانا تھا وہ گئے کاروبار میں اور جب دوسرے علاقے میں گئے سیلاب آ گیا آ گئی وہ سوچے یا اللہ اگر میں قرض لے کر مر جاتا ہوں تو کون ان کو واپس کرے گا واپس اس علاقے میں جا کر واپس کرنا چاہتے تھے درمیان میں سیلاب آ گیا باڑھ آ گئی تو انہوں نے یہ کیا امانت داری دیکھیں سچائی دیکھیں کہ اس ایک ہزار دینار کو ایک تختے کے بکسے میں بند کیا اور بند کرنے کے بعد ساری دنیا جانتی ہے کہ باڑ میں سیلاب میں بہتے پانی میں اگر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے وہ چیز بہ کر جہاں پانی جاتا ہے وہاں پر چلی جاتی ہے پانی اپنے ڈھلان کی طرف بہتا ہے ڈاؤن کی طرف بہتا ہے وہ تختہ ادھر چلا جائے گا لیکن یہ قرض ایک بوجھ تھا گزشتہ جمعہ ہم نے بتایا تھا نا عبادات کی کمی کی تلافی ہو سکتی ہے نمازوں کی حج بیت اللہ کو منوا سکتے ہیں بندے کو راضی نہیں کر سکتے بڑا خطرناک معاملہ ہے خطرناک معاملہ ہے بندوں کے معاملات کا یہ بندہ قیامت کے دن دامن پکڑ لے گا تب پتا لگے گا حقوق کی بات کیا ہے بہت خطرناک معاملہ اس کو وہ لوگ سمجھا کرتے تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک تختے کے بکسے میں ایک ہزار دینار کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد بہتے پانی کے اندر ڈال دیا اب اس سے کوئی مطلب نہیں وہ پانی بہ کر کہاں جا رہا ہے اللہ سے دعا کی یا اللہ جب قرض لیا تھا تو تیرا نام بول کر لیا تھا تیرے نام کی قسم کھا کر میں نے قرض کو لیا تھا آج قرض کے ادائیگی کا دن ہے مولا آج قرض کو واپسی کا معاملہ ہے آج کے دن لیکن میں نہیں جا سکتا اس وہ زمانہ کوئی ہوائی جہاز کا ہیلی کاپٹر کا زمانہ نہیں تھا پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے یا اللہ دو رکعت سلاط الحاجت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس تختے کے بکسے کو بہتے پانی میں ڈال دیا وہ جو قرض لینے والا تھا اس کے گھر میں تنگی آ گئی تھی وہ پانی کے کنارے آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا ارے یار وہ تو قرض لے کر رفو چکر ہو گیا اور آج کا دن واپسی کا دن ہے کہیں نام و نشان نہیں کاش وہ آ جائے اور میرا قرضہ مجھے واپس مل جائے اور میری گھر کی ضروریات پوری ہو جائے بالکل اسی وقت اسی دن اسی لمحے وہ تختے کا بکسا اس کو نظر آتا ہے اسے پتا نہیں کہ اس نے بھیجا ہے اور جب جو اس نے کھولا ایک ہزار دینار اس زمانے کے ہزار روپے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور ایک پرچی لکھی ہوئی ہے معاف کرنا میں تم سے ملاقات نہیں کر پایا اگر یہ پیسے مل جائیں تو خدا کے لیے قیامت کے دن میرا دامن نہ پکڑنا لے لیے اور آ گئے باڑ کم ہو گئی سیلاب رک گیا تھم گیا اور وہ تاجر اپنے سفر کو ختم کر کے آیا ارے بھائی سمندر میں اگر بکسا ڈالا جائے وہ کوئی ای میل تو نہیں ہے وہ کوئی پوسٹل ایڈریس تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ سمندر پڑھ کر اس بکسے کو اس مقام تک پہنچا دے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ معاملہ کیا تھا کہ قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے تو اللہ سے یہ کہہ سکتے تھے یا اللہ میں اتنا کر سکتا تھا اتنا کیا آگے کا تو جانے یہ بچنے کے لیے انہوں نے کیا جیسے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی سفر میں جائے بس میں جا رہا ہے یا ٹرین میں جا رہا ہے اور کچا کچ ٹرین بھری ہوئی ہے نماز نہیں پڑھ سکتا اب ہے فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے مغرب کا وقت نکلا جا رہا ہے علماء نے لکھا ہے اب وضو بھی نہیں کر سکتا وضو کہاں جائے گا اس کے اشارے پر بس رکے گی اس کے اشارے پر ٹرین رکے گی تو علماء نے لکھا ہے کہ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو بس ہی کی دیوار پر سیٹ پر تیمم کر لے ایک ہاتھ مارے چہرے پر پھیر لے اور ایک ہاتھ مارے کہنیوں تک پھیر لے تیمم ہو گیا وہیں پر رکعت باندھ کر قبلے کی طرف ہو قبلے کی طرف نہ ہو جیسے تیسے قصر کی دو رکعت نماز مسافر ہو پڑھ لے لیکن علماء نے لکھا یہ نماز ہوگی نہیں یہ نماز کیوں ہے اپنے علاقے میں پہنچنے سے پہلے دریا کا پل ٹوٹ گیا بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ مر گیا تو اللہ سے کہے گا یا اللہ اس وقت میں اسی نماز پڑھ سکتا تھا ایسی نماز پڑھ کر میں تیرے دربار میں نظر آنے کو پیش کر دیا اللہ بھی کہے گا ٹھیک ہے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس نے کیا تو اسی طرح اس نے بکسے میں جو ایک ہزار روپے رکھے ایک ہزار دینار رکھے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے لیکن جب سیلاب رکا سیلاب تھما وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد سیدھے سب سے پہلے اس مکان میں پہنچا جسے قرض کو واپس کرنا تھا کہا السلام علیکم وعلیکم السلام بتلائیے کیا بات ہے یہ لیجیے آپ کی امان اس کو کیا پتا سمندر میں ڈالا ہوا روپیہ کسی کو مل بھی جاتا ہے اور اسی آدمی کو ملے جس آدمی کو اسے دینا تھا کیا پتا تو کہا معاف کیجیے گا باڑھ آ گئی تھی سیلاب آ گیا تھا اور یہ آپ کی امانت ہے آپ اس کو لے لیں اس نے کہا یار کیا بات کرتے ہو میں وہاں پر باڑھ کے کنارے سیلاب کے کنارے رکا ہوا تھا اور آپ کی رقم مجھے مل گئی امانتیں دونوں طرف سے تھیں دلوں کی صفائی ہر دونوں طرف سے امانت کا پاس شرم حیا پردہ یہ سب کچھ تھا انگریزی دور حکومت میں میرٹ کا جو گورنر تھا اس نے اعلان کیا کہ بیواؤں کو حکومت سے پینشن دی جائے گی اور حکومت سے مدد کی جائے گی اور میرے بنگلے میں اور میرے ایوان میں میرے دربار میں صبح میں دس بجے سب بیوہ عورتیں آ جائیں تو اس میں ہندو عورتیں بھی آئیں اور مسلم عورتیں بھی آئیں تو اس نے سب سے پہلے ہندو عورتوں کو چلتا کر دیا ان کی پنشن اس نے طے کر دی اور ان پنشن کی جو پہلی قسط تھی وہ اس کو دے کر اس نے اس کو روانہ کر دیا مسلمان عورتیں تھیں تو وائسرائے نے گورنر نے کہا ارے تم عورتیں اپنے چہرے کو ڈھکی ہوئی ہو سکتا ہے ایک عورت دو بار پنشن لے لے ہو سکتا ہے کوئی عورت پنشن کی مستحق نہ ہو بیوہ نہ ہو اور شادی شدہ ہو برخہ ڈال کر وہ پنشن لے لے میں تمہارے چہروں کی شناخت کرنا چاہتا ہوں قانونی اعتبار سے صحیح تھا پاسپورٹ میں فوٹو دینا شریعت کا حکم نہیں چلتا اگر کوئی جا کر کہے یار میں پکا سچا مسلمان فوٹو نہیں دیتا وہ کہے گا مر حج کو نہ جا اگر کوئی کہے راشن کارڈ میں فوٹو نہیں دیتا لائسنس میں فوٹو نہیں دیتا مجبوری ہے اور فامنی غیر باغی والا عادن فلا علیہ کلام پاک کہتا ہے جو مجبور ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن مجبوری خود کی بنائی ہوئی نہ ہو سمجھ گئے ایک آدمی سوت پر فائنانس کا معاملہ کرتا ہے مجبوری کیا مجبوری تھی تیری عورت کو داؤ پر تو نے لگا دیا تھا کسی مسجد کے سامنے بھیک مانگا تھا یہ فائنانس لینے والے کبھی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگے ہیں عورتوں کی آبرو کو داؤ پر لگایا ہے گھر کو بیچا ہے گھر کے زیورات کو بے... مجبوری ایک تو وہ ہے جو خدا کی دی ہوئی ہے اور ایک مجبوری وہ ہے جو انسان پیدا کرتا ہے میرے مجھے سائیکل چلانے کی حیثیت ہے اللہ نے کہا سائیکل چلاؤ لیکن میں فائنانس میں کار لینا چاہتا ہوں یہ مجبوری میری ہے کیا ضرورت ہے اگر کار نہ چلاؤں مر جاؤں میں مر جاؤں گا کار نہ چلاؤں گا گراؤنڈ فلور ہے میرا اگر میں اوپر تعمیر نہ کروں تو مر جاؤں گا میں پاس میں تعمیر نہ ارے اولاد جائے بھاڑ میں اولاد کے ہم خدا ہیں اولاد کے ہم ذمہ دار ہیں جس خدا نے اس کو پیدا کیا وہ خدا اس کو پال لے گا ہم رہیں گے تو پالے گا ہم مریں گے تو پالے گا ہم اولاد کے ذمہ دار نہیں آج جتنے لوگ رو رہے ہیں فائنانس کے معاملے میں دنیا کے کتے کاروبار کے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں یہ سوچ سوچ کر میری جورو کا میرے بچوں کا کیا ہوگا خدا بنے میں ایک فرون آیا مر کر غرق ہو کر چلا گیا اللہ نے اس کی لاش کو مصر کی میوزیم میں رکھا اگر کسی کو نصیب نہ ہو فرون کی لاش دیکھنا گھر گھر میں ہے دیکھ لو وہ کہتا میں جرجرو کو میں پالنے والا اولاد کو میں پالنے والا تو ایک مجبوری وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا ڈاکوؤں نے گھیر لیا کنپٹی پر بندوق رکھ دیا اور کہا کہ اس شراب کو پینا پڑے گا یہ مجبوری ہم نے نہیں بنائی مجبوری خدا نے دی شریعت کہتی ہے پی لو کوئی گنا نہیں تلوار رکھ دی گردن پر اور مردار کا گوشت رکھ دیا کہا کہ تمہیں کھانا پڑے گا یہ مجبوری خود آ گئی ہے اور ایک مجبوری مجھے مکان بنانا ہے امریکہ کے طرز پر انگریزوں کے طرز پر مجھے رائل فیملی جینا ہے مجھے جورو کو سونے اور چاندی میں نہلانا ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچے میری خبر پر فاتحہ پڑھے نہ پڑے لیکن میرے بچے میرے بنگلے میں سو چینل والا ٹی وی دیکھتے رہیں یہ کون سی مجبوری ہے یہ مجبوری ہماری پیدا کی ہوئی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے تو گنجائش نکلتی ہے بھائی سرائے نے میرٹھ کے اندر گورنر نے عورتوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم میں کوئی نہ ہو ہو سکتا ہے تم میں کوئی عورت دوبارہ پینشن لینے کے لیے آ جائے تمہیں اپنا چہرہ دکھانا پڑے گا ایک عورت بھاگنے لگی دوسری عورت بھاگنے لگی نہ جی ہمیں ایسی پینشن کی ضرورت نہیں تمہاری پینشن جائے بھاڑ میں انگریزوں کے دورے حکومت تک اسلام کی جو علامت تھی تشکس حیا پردہ ہمارے چھوٹے میں ہم دیکھا کرتے تھے ایک سہن میں اگر چار مکانات ہوتے دو مکانات کافر کے ہوتے دو مکان مسلمان کے ہوتے میری بات کا یقین کرنا اللہ کی قسم جو بڑے ہیں ان کو پوچھ لینا کہ کافر جب سہن کا دروازہ مار کر اندر آتا ہندو مسلمان عورتوں کی لاج اتنی رکھتا تھا کہ وہ ہوشا ہوشا چیخ کر آتا تھا تاکہ جو مسلمان عورتیں سہن میں بیٹھ کر کپڑے دھو رہی ہیں برتن دھو رہی ہیں مسالہ پیس رہی ہیں وہ کافر کی آواز سن کر اپنے گھروں میں چلے جائیں کافر کو مسلمان عورتوں کی حیا کا پاس تھا ایسا نہیں تھا کال سینٹر کی کیابن کے اندر کلمہ پڑھنے والی فاطمہ اور عائشہ نام کی عورت بھیڑ و چمار کی گود کے اندر بیٹھ جائے وہ دیکھ لیتے خودکشی کر کے مر جاتے آج کے زمانے کو تو اس نے کہا کہ چہروں کو دیکھنا پڑے گا تو اس نے کہا ایک عورت بھاگی دو عورت بھاگی تمہاری جائے پنچن بھاڑ میں دو چار عورتیں رک گئی انہوں نے جو ہے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا وہی سرائے صاحب گورنر صاحب دیکھ لیجئے ہمارے چہرے کو تو گورنر نے حکم دیا یہ جو چار عورتیں ہیں ان چار عورتوں کو میرے دربار سے دھکا دے کر نکال دو اور جو عورتیں بھاگی ہوئی ہیں ان کے پنشن کو دگنا کر کر تا حیات موت تک ان کو پنشن حکومت سے جاری کر دو اس لیے کہ چند مٹھی روپیوں کے خاطر جو عورت آج میرے سامنے چہرے کو کھلا دکھا سکتی ہے وہ عورت کل اپنے بال بچوں کے لیے اپنی عزت اور عزمت کا بھی سودا کر سکتی ہے انگریز کو یقین تھا کہ مسلمان عورت اپنی حیا کا پاس رکھتی ہے اپنی شرم کا پاس رکھتی ہے چہرے سے نقاب اٹھانے والی عورت اپنی عصمت اور اپنی آبرو کا سودا کرنے والی عورت ہے وہ حکومت سے پنشن لینے کی مستحق نہیں ہے پہچان ہے اس میں داڑھی ہے اس میں اماما ہے ٹوپی ہے اور اسلامی لباس ہے ان کی بڑی وقت ہے اور بڑی قدر و قیمت ہے انگریز جب دیکھا ہندوستان کے اندر کہ مسلمان اپنے مذہب سے دور نہیں ہوتا عورت اپنے پردے سے دور نہیں ہوتی مرد داڑھی ہیٹ لے کر یہ جو ہیٹ آج پہن رہے ہیں کمینے مسجدوں میں آ کر الٹی کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ہیٹ لے کر گلی گلی یہ جو ہے کہتے پیر پڑتے انگریز مسلمان کے نوجوانوں اسے لے لو اسے لے لو کوئی مسلمان اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا ٹائی اور کوٹ مفت میں ہر اتوار کو بازار میں دیے جاتے تھے مسلمانوں کے محلے میں کوئی مسلمان اس کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا انگریزوں کی حکومت ہندوستان سے گئے کتنے سو سال ہوئے ساٹھ سال کی اندر باہر کی بات ہے حیا تھی شرم تھی لباس تھا داڑھی تھی تہذیب تمدن تشکش سب کچھ تھا سات سال کے اندر باہر کتنی بڑی تبدیلی آ گئی اور کتنا بڑا انقلاب آ گیا وہ انگریزوں کا پویا ہوا پودا تھا بیج تھی انگریز نے سوچا مسلمان یوں مذہب سے دور نہیں ہوتا تو اس نے کام کیا مذہب کو ماڈرن بنایا یہ بات ذہن میں رکھو پھر اس کے بعد کوئی تحریک آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی جہاد کے نام پر قوم و ملت کی خدمت کے نام پر یہ باتیں جو میں نے عرض کی یہ فاؤنڈیشن کے طور پر بنیادی طور پر ہیں انگریز نے ہندوستان کے اندر جب دیکھا کہ مسلمان اسلام سے کسی شکل میں دور نہیں ہو سکتے لاکھوں اس نے کوشش کی کئی جتن اس نے کیے عورتوں کو نوکری کی پیشکش کی اپنے آبا اور اجداد میں ایک مثال پیش کرو انگریزوں کی دور حکومت میں کوئی خاتون حکومت کا کام کیا کرتی تھی ایک مثال تم پیش کر کے دکھاؤ کوئی خاتون گھر سے باہر نکلا کرتی تھی کسی خاتون کو قرآن نہ آتا ہو ایک مثال پیش کر کے دکھاؤ جب اس نے دیکھا کہ یہ نہیں ہو رہا ہے اس نے ہندوستان کے اندر ایک نئے فتنے کو پیدا کیا کہ اسلام کو قرآن کو مذہب کو ماڈرن کر کر پیش کیا جائے جو چنانچہ ایک طرف غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا اس نے اور ایک طرف مسلم ماڈرن علماء کو خریدا جیسے اکبر بادشاہ نے ابو الفضل کو ابو الفیض کو خریدا اور خریدنے کے بعد دین الہی کی اس نے ایجاد کی مستقل طور پر اس نے چھپر قسم کے علماء تھرڈ کلاس قسم کے حدیث پاک میں آیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی علماء دو قسم کے ہیں علماء سو ہیں اور علماء حق ہیں یہ قیامت تک رہے گا سلسلہ یہ قیامت تک رہے گا انگریزوں کے دور میں بھی رہے گا جمہوری دور میں بھی رہے گا اسلامی حکومتوں میں بھی رہے گا جب آخا نے کہا یہ دو سلسلے ہیں علماء ربانی کے علماء شیطانی کے تو علماء شیطانی جو تھیٹ قسم کے علماء تھے ان کو اس نے خریدا کسی کو شمس العلماء کا کتاب دیا بڑے بڑے القاب دیے بڑی بڑی جاگیریں دی اور ان علماء کو عیسائی مبلغوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو اسلام سے جب دور کرنے کی اس نے کوشش کی کوشش ناکام ہوئی ارے وہ کوئی مسلمان عیسائی بننا تو دور کی بات عیسائی مشنریز اسکول اور ہاسپٹل میں لے جایا کرتے تھے تو تب اس نے یہ کام کیا قریب زمیر فروش علماء کے طبقے کو تیار کیا اور تیار کر کر نئے نئے مسائل عوام کے اندر اس نے چھوڑنا شروع کر دیے مت نئے قسم کے مسائل کہ بھئی تم کلام پاک پڑھو خود سمجھو حدیث پاک خود پڑھو اور خود سمجھو جو کلام پاک تمہیں سمجھ میں آتا ہے اور حدیث پاک جو تمہیں سمجھ میں آتی ہے وہی شریعت ہے یہ علماء دین اسلام کے ٹھیکے دار نہیں ہیں سب سے پہلا کام یہ کیا علماء کرام اور مدارے سے عربیہ سے جو نیٹ ورک تھا مسلمانوں کا اس نیٹ ورک کو ڈسکنیکٹ کر دیا علماء سے عوام کا رابطہ تھا گھر میں بچہ پیدا ہوتا پوچھتے جا کر نام کیا ہے گھر میں کوئی مرتا پوچھتے عالم سے اس کی تجہیز اور تدفین کیسے ہو کیا ہو گھر تعمیر کرنا ہوتا بچی کی رسم کرنا ہوتا عقیقہ کرنا ہوتا قتل کرنا ہوتا سب سے پہلے ماڈرن علماء کو رکھ کر اس نے یہ فضا کو ہموار کیا کہ علماء آپ جیسے انسان ہیں علماء یہودی رہبان کی طرح ہیں روحبان کی طرح ہیں تم علماء کے محتاج نہ بنو خود کلام پاک تیلگو میں کناڑا میں انگریزی میں اردو میں خود پڑھو اور خود سمجھو اور خود اپنے مسائل کا حل نکالو اب یہاں سے مذہب اسلام ہندوستان کے اندر چوچو کا مربع ہو گیا ایک وقت وہ آیا ہندوستان کی سرزمین کے اندر لدھیانہ میں ہریانہ میں پنجاب میں علاقے کے علاقے مسلمانوں کے گاؤں کے گاؤں مرتد ہونے لگے ارے یہ کیسا اسلام ہے اس میں تضاد ہے اس میں اختلاف ہے ایک حدیث میں رفع دین ہے ایک حدیث میں رفع دین نہیں ہے ایک حدیث میں آمین زور سے ہے ایک حدیث میں آمین آہستہ ہے یہ کھچڑی پک کر علاقے کے علاقے گاؤں کے گاؤں مرتد ہونے لگے اسلام سے بیزار ہونے لگے اور انگریز نے جو بیج بویا تھا ماڈرن اسلام کا وہ ماڈرن اسلام کا بیج پودے کی شکل اختیار کر گیا ارتداد کا دورہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک لوگ مسلمان مرتد ہونے لگے مذہب بیدار ہونے لگے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو سلام کرتا ہے وہ سلام تک لوگ بھول چکے تھے لوگوں کو سلام کرنا نہیں آتا تھا پیٹ میں زنار ڈال رکھے تھے ناموں کو بدل چکے تھے اس کے بعد ہمارے اکابرین نے جب دیکھا انگریزی حکومت ہندوستان میں انگریز صرف حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے یہاں مسلمانوں کے مذہب پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے یہاں انہوں نے جھوٹے نبیوں کو پیدا کیا یہاں انہوں نے جھوٹے ولیوں کو پیدا کیا یہاں انہوں نے جھوٹے علماء کو پیدا کیا جب انہوں نے دیکھا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتوا دیا ہندوستان کے اندر مسلمان اگر بحیثیت مسلمان رہنا ہے انگریزوں کے ساتھ جہاد اس پر واجب اور فرض ہو چکا ہے پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ تمام اکابرین میدان جہاد میں کود پڑے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہندوستان پر ایک ایسا برا وقت آیا جہاں کوئی داڑھی والا دکھتا جہاں کوئی نمازی دکھتا جہاں کوئی اسلامی پہچان والا دکھتا اس کو خنزیر کے چمڑے میں ڈال کر آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا دلی سے لے کر میرٹ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت کے اندر کسی عالم کی سلی نہ لٹکائی گئی ہو بہت برا وقت آیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آئے اور آپ نے دارلوم دیوبند کا نقشہ بتایا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب جگہ اللہ کی تعریف کی اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ بتایا دیکھا دیوبند کی سرزمین کے اندر بالکل وہی پلان زمین کے اندر کھینچا ہوا ہے اسی پلان پر دارلوم کی بنیاد رکھی گئی اور یہ جو مدرسہ قائم ہوا اس لیے قائم نہیں ہوا کہ یہاں نورانی تختیاں سکھائی جائیں علی با پڑھایا جائے اردو پڑھایا جائے ہندوستان کے اندر ماڈرن اسلام کے نام پر انگریزوں نے ارتداد کا جو دور دورہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اس ارتداد کے جو بیج بوئے تھے اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے اس کا صفایا کرنے کے لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک انار کے درخت کے نیچے دو محمودوں کے ذریعے سے دارلوم دیوبند کی ابتدا کی کہ یہاں سے یہ جو ارتداد کا دور دورہ ہے اس کا صفایا کیا جائے اسلام کی ہندوستان کے اندر نشت ثانیہ ہو انگریزی تہذیب و تمدن کو یہاں ہندوستان سے اس کا جنازہ نکالا جائے یہاں مجاہدین پیدا ہو یہاں اسلام کے نام لیوا پیدا ہو یہاں توحید کے مت والے پیدا ہوں یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور ناموز پر اپنی جان فدا کرنے والے پیدا ہوں اور یہ کام کیا دارلک دیوبند نے پھر اس کے بعد چونکہ تعلیم الگ مسئلہ تھا اور سیاست الگ مسئلہ تھا تعلیم اور سیاست ملتے ہیں تو تعلیم میں جھول پیدا ہو جاتا ہے بھئی ایک آدمی مدرسے میں پڑھ بھی رہا ہے اور الیکشن بھی لڑ رہا ہے تو تعلیم کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے ایک آدمی مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور محلے میں جا کر شہر میں جا کر رفاہی کام بھی کر رہا ہے امدادی کام بھی کر رہا ہے تعلیم میں جھول پیدا ہو جاتا ہے تو چنانچہ تعلیم کو سیاست سے الگ کرنے کے لیے اور سیاست اور امت کے رفاہی شعبے کو الگ کرنے کے لیے جمعیت العلماء کا قیام عمل میں آیا یہی ہمارے اکابرین تھے یہی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے یہی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے سیاسی کام قوم کے کام ملت کے کام جمیت علماء کے پلیٹ فارم سے کیے جانے لگے اور تعلیم کے کام تعلم کے کام قرآن سیکھنے سکھانے کے کام ذہن سازی کے کام ارتداد کے فتنے کو ختم کرنے کے کام دارلوم دیوبند کے پلیٹ فارم سے ہونے لگے یہ دو شعبے قائم ہوئے ایک جمیت العلماء کا اور ایک دارلوم دیوبند کا اور برابر الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک برابر یہ شعبے جو ہے اپنی خدمات کو انجام دیتے آ رہے ہیں ان شعبوں کی جو سرپرستی کی وہ ہمارے اکابرین تھے وہ ہمارے اولیاء تھے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ایک ایک وقت کا ولی کامل تھا قطب کامل تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اگر ایک ایک ولی کامل کے بارے میں مجھے آپ کو بتانا ہوگا ایک ایک ولی کامل کے بارے میں ایک ایک مہینہ آپ کے سامنے تقریر کرنی پڑے گی ان کے وہ اوساف ان کے کمالات ان کا تقوی ان کی تہارت ان کی بزرگی ان کی ایمانداری ان کی امانت ان کی دیانت مشہور تھی ان لوگوں نے باغ ڈور سنبھالی جمع تو کی ان لوگوں نے باغ ڈور سنبھالی دارلوم دیوبند کی جب دارلوم بنا اور جمعیت علماء بنی ہندوستان کے اندر ہزاروں قسم کی جماعتیں پیدا ہوئی ہزاروں قسم کے برساتی مینڈک ٹین ٹین کرنے لگے ایک وقت ہندوستان کی سرزمین کے اندر وہ آیا کہ مسلم لیگ کا وہ غلغلہ تھا وہ شور شرابہ تھا مسلم لیگ ایک جماعت تھی اب تو کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک جماعت تھی کیرلا میں اس کا وجود ہے اب ہندوستان کے اندر مسلم لیگ کا ایسا غلغلہ آیا ایسا دبدبا آیا جگہ جگہ بینر لگے ہوئے تھے دیواروں کے اندر نعرے لگے تھے اگر تم مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ جا اگر تو کافر ہے تو مسلم لیگ سے نکل جا مسلم لیگ میں آنا مسلمان ہونے کی علامتی اور مسلم لیگ سے نکلنا مسلمان نہ ہونے کی علامتی ایسے انقلاب نے جمے علماء نے دیکھے مسلم لیگ جیسی جماعت آئی اور اپنے انجام کو پہنچ گئی اور اسی طرح خلافت مومنٹ ہندوستان کے اندر چلا اور اس کا مقصد یہ تھا خلفائے راشدین کی طرح یہاں پر اسلامی حکومت کو قائم کرنا اور اسلامی مملکت کو قائم کرنا خلافت مومنٹ آیا اور خلافت مومنٹ چلا گیا جمع علماء اور دارلوم نے ایسی ایسی خدمات انجام دی ایک بات یاد رکھے جو تنظیمیں شہرت پسند ہوتی ہیں اور جو تنظیمیں جھنڈے بلند کرتی ہیں اور جو تنظیمیں نعرے بلند کرتی ہیں وہ عوام کا محاورہ آپ نے سنا کہ خالی مٹکے میں آواز زیادہ آتا ہے دارلوم نے وہ خدمات انجام دی مکت المکرمہ میں مدینت المنورہ میں امریکہ میں رشیا میں دنیا کا وہ کون سا چپا ہے وہ دنیا کا کون سا علاقہ ہے جہاں دارلوم دیوبند کا براہ راست فیض پہنچتا ہو یا بل واسطہ پہنچتا ہو ملا عمر جو طالبان کے سربراہ ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے اور آپ کے شاگرد سے آپ نے استفادہ کیا ہے آپ کا حدیث کا جو سلسلہ ملتا ہے حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے طالبان کو اگر جذبہ جہاد ملا ہے طالبان کو اگر اسلامی مملکت قائم کرنے کا جذبہ ملا ہے طالبان کو اگر اسلامی مملکت اور اسلامی جھنڈا قائم کرنے کا اگر انہیں جذبہ ملا ہے یہ بھی دارلوم دیوبند کی دین ہے وہ اپنی خدمات پورے عالم کے اندر برابر انجام دیتا آ رہا ہے جمع علماء سیاسی اعتبار سے وہ کہتا نہیں ہے وہ بولتا نہیں ہے بابری مسجد کا سب سے بڑا مقدمہ آج اگر کوئی لڑ رہا ہے ہندوستان کے اندر وہ جمعیت علماء لڑ رہی ہے ایک ایک وقت ایک لائر کی پیشی ایک ایک لاکھ روپئے ہے ایسے لائروں کو لے کر جمعیت علماء بابری مسجد کا کیس لڑ رہا ہے ہندوستان میں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد مسلمانوں پر خونی حالتیں آئیں تباہی اور بربادی کی حالتیں آئیں نہرو نے مسلمانوں کے خلاف شریعت کا ایک بل پاس کیا تھا جمعیت تو کھڑی ہو گئی اور کہا خبردار ہم نے ہندوستان کو آزاد کیا ہے اپنے آبا اپنے آجداد کے خون سے اس لیے نہیں کہ شریعت کا مذاق اڑایا جائے شریعت بل جو جواہر لال نہرو نے پارلیمنٹ کے اندر پاس کیا تھا اس کو منسوخ کرایا اور کہا کہ شریعت میں مداخلت کا پارلیمنٹ کو کوئی حق نہیں شاردا کیس آیا شاہ بانو کا کیس آیا اور اسی طرح متبنا یعنی اگر کوئی فیملی والے کسی کو لے کر پال لیتے ہیں تو حکومت نے کہا کہ جیسے اپنے بچوں کو وراثت ملتی ہے ایسے ہی لے پالک کو بھی وراثت میں حصہ دینا پڑے گا جمعیت علماء کھڑی ہو گئی اور دارلوم کھڑا ہو گیا خبردار وندے ماترم کا مسئلہ آیا جمعیت علماء کھڑی ہو گئی اور دارلوم کھڑا ہو گیا اور جب سوریہ نمسکار کا مسئلہ آ گیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھوپال کے اندر سب سے پہلے دارلوم کے پزلا اور جمیت کے پلیٹ فارم سے کیس کو داخل کیا گیا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور ہندوستان کی دفعہ پینتیس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے اندر آزاد ہیں ایک مذہب والا دوسرے مذہب پر زبردستی نہیں کر سکتا تو سوریہ نمسکار کے خلاف جو گزشتہ مہینے تحریک چلائی ہندو طبقے نے اس کے خلاف دارلوم کے فضلا نے جمیت کے پلیٹ فارم سے بھوپال کی عدالت کے اندر مقدمہ ٹھوکا کئی خونی تحریکیں آئیں جمیت علماء کی باغ ڈور ہمارے اکابرین ہمارے اولیاء ہمارے امانت دار پاسدار بزرگان دین کی قیادت میں یہ تحریک چلتی رہی دارلوم چل رہا ہے اس پر بزرگوں کی نگاہیں ہیں اس پہ اولیاء کرام کی نگاہیں ہیں اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ہیں ہزاروں تحریکیں پیدا ہوں گی ہزاروں تحریکیں جنم لیں گی ہزاروں تحریکیں اپنی موت آپ پر جائیں گی آج ہندوستان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان تحریک کی مخالفت کریں بڑے نازک دور سے آج ہندوستان کا مسلمان گزر رہا ہے جمعہ کی نماز میں کہا جاتا ہے کہ اذان کے بعد کاروبار کو جاری رکھنا کتے اور سور کے پیشاب پینے کے برابر ہے لیکن نہیں مانتا مسلمان راجکمار کے مرنے پر مسلمان بند مناتا ہے کالی جھنڈی لگاتا ہے کاویری کے بند کے موقع پر مسلمان بند مناتا ہے نماز کے موقع پر حلال کاروبار حرام ہو جاتا ہے فقہ نے کہا اس کو مسلمان بڑے دبے ہوئے دور میں گزر رہا ہے مسلمان آج ایک وقت وہ آئے گا لکھ کر رکھ لو تم اپنے تشخص کو نہیں بچاؤ گے اپنی پہچان کو نہیں بچاؤ گے ایک وقت وہ تھا ہم نے دیکھا کہ ایک ہندو مسلمان کے سامنے ہندو کہتے ہوئے شرماتا تھا وہ اپنے آپ کو نیچ سمجھتا تھا تمل ناڈ کے کئی علاقوں میں ہندو مسلمان کی بستیوں میں جاتا صبح میں کیا کام حجامت کا کام کپڑے دھونے کا کام بیت الخلا صاف کرنے کا کام نالیاں صاف کرنے کا کام گلیوں کو صاف کرنے کا کام پھر سورج کے نکلنے سے پہلے کسی ہندو کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کی بستی کے اندر رات گزارے وہ شان تھی ہماری وہ پہچان تھی ہماری کہ ہندو ہماری بستی میں رات نہیں گزارا کرتا تھا وہ ہمارے پہانوں کو صاف کرنے کے لیے آیا کرتا تھا اب دیکھو اپنی پہچان کو کھو گے اپنی شناخت کو کھو گے راجکمار کے مرنے کے بعد اس کے کیلنڈر مسلمانوں کے دکانوں میں دے کر آج اس کے چاہنے والے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اگر تجھے اپنی دکان چلانی ہے تو اس کیلنڈر کو رکھنا پڑے گا آج وہ کہہ رہے ہیں کیلنڈر کو رکھنے کی بات کل وہ کہیں گے اگر بتی لگانا پڑے گا پھر دس پندرہ سال کے بعد کہیں گے کیلنڈر پرانا ہو جائے گا پیروں تلے آ جائے گا تم ایک کام کرو راجکمار کی مورتی بنا کر رکھو یہ وقت آئے گا مسلمانوں پر یہ وقت آئے گا مسلمانوں پر جب اپنی پہچان کھو بیٹھیں گے اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے اسی لیے مذہب اسلام کہتا ہے تم کٹ جاؤ تم اپنے آپ کو مٹا ڈالو مذہب کی جو شناخت ہے اس کو ختم نہ کرو مذہب کی جو علامت ہے اس کو ختم نہ کرو اس کی بڑی خوبی ہے اور اس کی بڑی جو ہے شان ہے حضرت سعید العمن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے عیسائی جن کے قبضے میں بیت المقدس تھا انہوں نے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درخواست دی اور اس کے اندر یہ کہا کہ عمر ہمیں اجازت دو تمہارے جیسے کپڑے پہننے کی آج ڈھیڑوں چماروں کے لباس تم پہنتے ہو عیسائی حضرت عمر الخطاب کو کہنے لگے اجازت دو ہمیں کہ آپ جیسے لباس پہننے کی حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمے کے سامنے لیٹر کو پھاڑ کر پھینک دیا خبردار تم الگ ہو ہم الگ ہیں ہمارے لباس کو تم اپنا نہیں سکتے میرے جیتے جی خلافت راشدہ کے دور میں تم مسلمانوں کے لباس کو نہیں اپنا سکتے ابھی حالیہ دنوں میں ایک تحریک نے جنم لیا ہے کہ کے ایف ڈی ہے کیا ہے وہ الگ کیرلا میں یہاں الگ نام ہے بنگلور میں الگ نام ہے تمل ناڈ میں الگ نام ہے ایسی ہزاروں تحریکیں پیدا ہوئی ہزاروں تحریکیں اپنی موت آپ مر گئی کوئی تحریک اگر اچھا کام کرتی ہے مسلمانوں کے مقدمات کو وہ لیتی ہے سب اچھا کام کرتے ہندو بھی لائر بھی کرتا ہے لیکن اگر کوئی تحریک اسلام کے نام پر کھڑی ہوتی ہے اور اسلام کا تشخص اسلام کی پہچان اور مسلمانوں کی جو پہچان ہے اگر اس کو کھوتی ہے مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا اس تحریک کے جو سربراہان ہیں لباس اس ذاکر نائک پورے عالم کے اندر غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کرنے والا ایک نمبر کا دائی اور مبلغ ہے لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ دارلوم دیوبند نے کبھی ذاکر نائک کو بلایا ہو کیا دارلوم دشمن ہے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کبھی جمعیت علماء نے اسے چیف گیسٹ کے طور پر بلایا ہو اور کسی جلسے میں اس کو دعوت کیا جمعیت علماء کو چیڑ ہے کتنے خونین فسادات جمعیت علماء نے دیکھے جب دیوبند کی جب جو ہے دلی کی گلیوں میں کوچوں میں بنگلوں میں بیٹھ کر بند کمروں کے اندر ویڈیو کانفرنس ہو رہی تھی جمعیت علماء ہتیلی میں اپنی جان لے کر گجرات کی گلیوں میں جا کر مسلمانوں کی آبادیوں میں جا کر مسلمانوں کے مقدمے لڑے شیخ الہند نام کی بستی کو بنایا شیخ الاسلام کی نام کی بستی کو بنایا بستیاں کی بستیاں آباد کی کتنے خونین حالات آئے جمع علماء نے اپنے مزاج کو نہیں بدلا اپنے لباس کو نہیں بدلا اپنی تہذیب کو نہیں بدلا اپنے تمدن کو نہیں بدلا اگر کوئی تحریک اگر کوئی جماعت کوئی بھی خوبصورت عنوان لے کر آگے بڑھتی ہے جہاد کا نام لیتی ہے قوم و ملت کا نام لیتی ہے پولیس کے ظلم اور زیادتی کے خلاف کیس لڑنے کا نام لیتی ہے اگر کوئی بھی تحریک کوئی بھی جماعت فسادات کے اندر مسلمانوں کو مدد کرنے کا نام لیتی ہے وہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے ہمارے آبا اجداد ہمارے بزرگوں کی تحریک علمی تحریک دارلوم ہے اور سیاسی تحریک جمیت ہے وہ کون سا کام ہے جو اس پلیٹ فارم سے نہیں ہو رہا کون سا کام ہے جو اس پلیٹ فارم ہمارا بات موجود ہے ہماری نسل موجود ہے ہمارا خاندان موجود ہے ہم کسی اور کو دیکھ کر ابا کہیں یہ نہیں ہو سکتا ہمارے بزرگوں نے خون سے سینچا ہے جمیت العلما کو ہمارے اکابرین نے اپنے خون سے سینچا ہے دارلوم کو اگر کوئی تحریک کام کرتی ہے اور وہ کام اچھا ہے اس کام کی حد تک ہم اس کو ساتھ دے سکتے ہیں اس تحریک میں جا کر اپنے لباس کو بدل لینا اپنی داڑھی کو کٹا لینا ویڈیوگرافی کرنا اخباروں میں فوٹو لانا اشتہار میں فوٹو لانا نہ ہمارے بزرگوں کا مزاج رہا ہے نہ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کے اندر انگریزوں سے لڑائی لڑی اتنا تھرڈ کلاس کام کیا ہے اگر یہ کیا ہے اصل میں شیطانی وسوسہ ہے آج کا نوجوان کیا چاہتا ہے وہ جو ہے ایسی تیٹ پینٹ پہنے مسلمان باقی رہے جس سے اس کی شرمگاہ دکھے داڑھی خشکشی رکھے مسلمان بنا رہے سر سے ٹوپی غائب ہو جائے اور مسلمان بنا رہے یہ بھی جو تحریک ہے اس کے جو سربراہان ہیں ان میں نہ کوئی عالم ہے نہ ان میں کوئی مفتی ہے نہ ان میں ہمارے اکابرین کے کوئی مسلک و مشرف کا آدمی ہے سمجھ گئے آپ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو ہندوستان کی خیر خاہی کا مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کا کام کر رہے ہیں تو کون سا نیا کام کر رہے ہیں ہمارے اکابرین کی تحریکوں کو چھوڑ کر ہمارے بزرگوں کی جماعتوں کو چھوڑ کر اپنے لباس کو اپنی تہذیب کو اپنے تشخص کو اپنے وجود کو ختم کر کر یہ کون سے خدا نے کہا مجھے بتائیں آپ کون سا نیا کام ایک نیا انہوں نے نعرہ دیا نیا ہندوستان نیا ہندوستان اب جو جمیت علماء نے قربانیاں دی اب جو ہمارے اولیاء نے ٹیپو سلطان شہید نے قربانی اب نیا سب قربانیاں گئی پانی میں سب تحریکیں گئی پانی میں اکابرین کی پوری قربانیاں مٹی میں مل گئی اب یہ نیا ہندوستان پیدا کریں گے پیانٹ پہن کر چڈی پہن کر خشخشی داڑھی رکھ کر فوٹو لا کر کوئی کام یاد رکھیں اپنی تہذیب کو اپنے تمدن کو اپنے تشخص کو اپنے اسلامی پہچان کو چھوڑ کر نہیں کیا جا سکتا ذاکر نائک کو ہمارے علماء نے اسی لیے قبول نہیں کیا کہ دعوت و تبلیغ برحق ہے لیکن جس انداز سے تم دعوت و تبلیغ ماڈرن انداز سے کر رہے ہو شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے ٹائی پہننے کی گنجائش نہیں ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکاس کے میلے میں جاتے تھے کافروں کے بازار میں جاتے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے میلے میں کافروں کا لباس پہن کر نہیں جاتے تھے صحابہ کرام افریقہ کو گئے صحابہ کرام انگریزی ممالک کو گئے صحابہ کرام حبشہ کو گئے عربی زبان عربی خطبے کو نہیں بدلا اپنی تہذیب کو باقی رکھا اپنے تمدن کو باقی رکھا ہندوستان کی کوئی تحریک نو مولود جو برساتی مینڈک کی طرح ٹین ٹین کرتی ہو اگر کسی بھی عنوان سے جہاد کے عنوان سے قوم و ملت کی مدد کے عنوان سے تعلیم کے عنوان سے سیکولرزم اور جمہوریت جو بھی عنوان ہو یہ کوئی نیا عنوان نہیں ان عنوانوں پر ہمارے اکابرین نے خون بہایا ہے دلی سے لے کر میلٹ تک ہر درخت پر ایک لاش ہمارے بزرگوں کی لٹکی ہے دلی کی سرزمین نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ایک تنظیر کے کھال کے اندر تین تین علماء کو سی کر سلگتے ہوئے شولوں کے حوالے کیا گیا ہے ان کی قربانیوں کو نظر انداز کر کر چڈی پیانٹ پہن کر جماعت کی نماز چھوڑ کر انگریزی تہذیب و تمدن کو اپنا کر اسلامی تشخص کو چھوڑ کر ہم کسی تحریک کا ساتھ نہیں دے سکتے وہ تحریک جو ہمارے اکابرین کے طرز سے ہٹی ہوئی ہو جو تحریک ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار سے ہٹی ہوئی ہو جو تحریک اسلامی تمدن اسلامی تشخص سے ہٹی ہوئی ہو حضرت خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر یہ قول یہ ہے نبے لاکھ کافروں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اس وقت کے راجے مہاراجاؤں نے اجمیر کے جان کے دشمن ہو گئے جادوگر آپ کے جان کے دشمن ہو گئے آج اجمیری رحمت اللہ علیہ نے پگڑی کو نکال دیا جبے کو نکال دیا بٹ کو لگا لیا زنار کو لگا کبھی آپ بتائے اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر کہ اسلام نے اجازت دی ہو اپنی شناخت کو ختم کرنے کے لیے اپنی داڑھی کو مٹانے کے لیے فوٹو پکڑ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے لیے اگر تحریکیں کام کرتی ہیں یقیناً یہ خوش آئین کام ہے مسلمانوں کی امداد کرنا قوم و ملت کی امداد کرنا کافروں کی امداد کرنا جانور کو پانی پلانا شریعت کے اندر ستا کہا گیا ہے بہت مبارک بہت مبارک لیکن اکابرین کے طور طریقے اسلامی تشخص اسلامی پہچان قرآن و حدیث کی شرح اسے چھوڑ کر اگر کوئی کام کرتا ہے وہ کام ہمارے لیے ناقابل قبول ہے اس لیے کسی بزرگ کا یہ مزاج نہیں کسی عالم کا یہ مزاج نہیں اور تو اور میں بتاؤں فرعون ہے وقت کا فرعون نے انا رب کو کا دعوی کیا سینکڑوں نوجوان کے ایف ڈی میں کیوں کو لباس کوئی ضروری نہیں ایسی ٹائٹ پینٹ پہنو خستک نظر آئے اتنا شرٹ پہنو دیکھنے میں ایسے معلوم ہو کہ کسی بندریا کو لباس پہنایا گیا ہے ہجڑوں کی کراف کرو کوئی پکڑ نہیں جماعت سے نماز پڑھو یا جماعت چھوڑو کوئی مواخذہ نہیں تم کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہو خبر کی پوجا کرنے والے ہو یا کسی جھنڈے کو چڑھاوا کرانے والے ہو کوئی مطلب نہیں جمی علماء نے کام کیا ہے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے لباس کی حفاظت کرتے ہوئے تہذیب کی حفاظت کرتے ہوئے تمدن کی حفاظت کرتے ہوئے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے غیروں کے سامنے جھکنے سے اس کی حفاظت کرتے ہوئے جب ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا پلیٹ فارم ہے تو پھر اور کسی کی طرف نظر اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے جبکہ ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن کا سودا ہو رہا ہو فرعون کے جو جادوگر تھے حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کا مقابلہ ان سے ہونے لگا کلام پاک میں اس کا ذکر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ارے یار کام سے مطلب ہے لباس لے کر کیا کرنا لوگ کہتے ہیں ارے پینٹ پہن لیا شرٹ پہن لیا کام تو اچھا ہو رہا ہے قیدیوں کو رہائی دلائی جا رہی ہے پولیس پر مقدمات ٹھوکے جا رہے ہیں عید کے موقع پر سیویوں کی اور خیمے کی پاکٹ دی جا رہی اچھا کام ہے پینٹ پہنے تو کیا ہوا یہ کام انگریز بھی گوارا نہیں کیا میں نے آپ کو بتایا نا انگریز نے کہا جو چہرہ دکھائے کہا اس کو دھکے دے کر نکال دو انگریز کو بھی پتا تھا کہ مسلمان اپنی شناخت کی قربانی مٹھی پر وظیفے کے لیے نہیں کر سکتا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنی شناخت کو قائم کر رکھیں اپنے وجود کو بنائے رکھیں جہاں دیکھے پتا چلے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام کا فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو فرعون نے کام کیا فرعون نے جیسے کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی ہوتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے لباس سیم ہوتا ہے کلر بدلا ہوا ہوتا ہے ہے نا ایسا نہیں ہوتا کہ انڈیا کے کھلاڑی جو چڈی پہنے ہوئے اور پاکستان کے پینٹ پہنے ہوئے ہوں سیم لباس ہوتا ہے سیم بیٹ ہوتا ہے سیم بال ہوتا ہے گراؤنڈ سیم ہوتا ہے وکٹ سیم ہوتے ہیں صرف کلر بدلا ہوا ہوتا ہے تو اس نے ایک میچ ون ڈے میچ قائم کیا فرون نے ایک طرف اس کے اپنے جادوگر تھے اور دوسرے طرف حضرت موسا علیہ سلاط وسلام تھے میں بتاتا ہوں آپ کو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کون سے زمانے میں اٹکا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لن تسلحا ہاض ہل اما بیما سلوحا بل اولون اس امت کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جیسے اس امت کے پچھلے اگلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے ہمارے صحابہ اکرام ہمارے اکابر ہمارے بڑے ہمیں لوگ قدامت پسند کہیں ہمیں لوگ دہشت جو بھی کہنا کہیں ہم ہمارے بزرگوں کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے ایک بادشاہ کے ایران کے بادشاہ کے دربار میں غالباً حضرت عثمان غنی تھے کوئی صحابی تھے ان کو جانا تھا تو صحابہ نے کہا بادشاہ لوگ اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے کرتے ہیں اور یہ تم آبی پنڈلی تک فقیر کی طرح اٹھائے رکھے ہو اور بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے تمہیں یمیلے سے ملنے جانا ہو اماما پہنے ہو امامے کے ساتھ جاؤ ٹوپی پہنے ہوئے ہو ٹوپی کے ساتھ جاؤ یہ ہماری شناخت ہے مذہب کی ہم اسے نہیں کھوئیں گے تو گورنمنٹ کا کتا ہے تجھے اپنا کام کرنا پڑے گا تجھے ٹوپی سے لینا دینا کیا تجھے جھبے سے لینا دینا کیا انٹرویو دینے کے لیے گئے داڑھی کو کٹا کر چلے گئے ارے داڑھی رہی تو نوکری اللہ نہیں دے گا نوکری جیب میں ٹوپی رکھ کر چلے گئے ہندو انٹرویو لینے والا ٹوپی دیکھ کر ہمیں انٹرویو میں فیل کر دے گا خدا روزی نہیں دے رہا ہے یہ حالت رہے گی بہت برا وقت آئے گا اپنے وجود اپنی پہچان اپنے تشخص کو ہر جگہ باقی رکھو یہ ٹوپی رہے گی یہ اماما رہے گا یہ جبا رہے گا نوکری دے بھلے سے نوکری نہ دے بھلے سے اللہ تبارک تعالیٰ نظر بد سے بچائے یہاں آنے والوں میں ایک نوجوان تھے اچھی خاصی بھلی تنخواہ کی کال سینٹر کی نوکری مل رہی تھی داڑھی کو چھوٹی کرنے کی بات تھی لباس کو بدلنے کی بات تھی ٹھکرا دیا گھر بیٹھے آڈر آیا تھا کہ تمہیں نوکری مل گئی کیا وہ بھوکے مر گئے میں ملاؤں گا اس آدمی سے آپ کو وہ زندہ ہے عزت کے ساتھ تمہارے سے بڑھ کر عزت کے ساتھ زندہ ہے اس کی بیوی زندہ ہے اس کے بچے زندے ہیں وہ بھیک نہیں مانگا وہ قرض نہیں مانگا یہ بہت بڑی بات ہے جب فرون نے میدان کے اندر اتارا لڑنے کے لیے وہ لمبا واقعہ ہے جادوگروں کی ہار ہو گئی حضرت مس علیہ السلاۃ وسلام جیت گئے لیکن جب جادوگر باہر آئے وہ بات بڑی عجیب و غریب ہے مقابلہ کرنے کے لیے جو گئے تھے جادوگر وہ کہنے لگے انا آمنا موسا و ہارون ہم موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئیں گے یا اللہ کشتی کرنے گیا تھا ہاتھ پر ایمان لے کر آ گیا فرون نے کہا لتی ان کم وار جل کم انخلا ولاسلی بنکی جزو ان نے کہا اچھا اتنی وجال تمہاری کہ تم موسا کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے میں تمہارے ہاتھ کو کاٹوں گا پھر تمہارے پیر کو کاٹوں گا پھر یہ ہاتھ کو کاٹوں گا پھر ادھر کے پیر کو کاٹوں گا ایک ایک عزو کو کاٹ کاٹ کر تمہیں موت مانگو گے موت نہیں ملے گی بعد میں ولا اسلی بن فی جزو ان نقل پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا تو اس نے کہا جادوگروں نے تخاص اے فرون جو کر سکتا ہے کر لے ہم ایمان لائے ہیں لا چکے ہیں ہم ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہم ایمان سے ہٹنے والے نہیں کیا بات کل تک فرعون کی تنخواہ کھانے والے فرون کے چہیتے فرعون کے دربار کے جادوگر جن سے قومیں کاما کرتی تھی آج فرعون کو للکار رہے ہیں فخ ایمان تخاص انما تقضی حاضی حیات دنیا جو کر سکتا ہے کر لے اور تو کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ زندگی ختم کر سکتا ہے ہمارے ایمان کو نہیں چھین سکتا یہ کلام پاک کی آیت ہے یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو گیا مفسرین لکھتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب میدان میں تھے حضرت موسا اور فراؤن کے جادوگر اللہ نے دیکھا کہ حضرت موسا کا لباس اور جادوگروں کا لباس سیم ہے اللہ نے کہا جو قوم حضرت موسا سے لڑنے آئی میرے محبوب پیغمبر کی طرح جس نے اپنے ظاہر کو بنایا میرا فریضہ ہے کہ میں اس کے باطن کو پیغمبر کے باطن کی طرح بناؤں لہذا میدان سے نکلنے سے پہلے محض اپنے لباس کو حضرت موسا کی لباس کی طرح بنانے کے سطح میں اللہ نے ان کے دل کو حضرت موسا کے دل کی طرح کر کر صاحب ایمان بنا دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس تحریک سے ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارا تشخص اسلام کی علامت اپنی پہچان ختم ہوتی ہو وہ تحریک کتنا عمدہ نام کیوں نہ لے میں نے بتایا آپ کو ہندوستان کے اندر مسلم لیگ تحریک نے وہ ولولا وہ گرگرا کہ جو کوئی ٹوپی پہنتا ٹوپی کے اندر چاند تارا ہوتا تھا ہمارے چچا اس شہر بنگلور کے اندر ہمارا بچپنا گھوڑے میں بیٹھ کر گوری پاڑلے شیواجی نگر ہزاروں کی فوج لے کر گھوڑے میں بیٹھ کر مسلم لیگ کی قیادت کرتے ہوئے پھرا کرتے تھے کانگی تحریک وہ جمع علما ہمارے اکابرین ہمارے اولیاء اکرام ہمارے بزرگان دین اور ہمارے جو ہے اولیاء کرام کی جو تحریک ہے ایسی ہزاروں تحریکوں کو دیکھ چکی ہے وہ نئے لوگ وہ کنویں کے میڈک جنہوں نے کسی تحریک کو نہیں دیکھا وہ کسی تحریک سے خوش ہو سکتے ہیں لیکن جنہوں نے جمعیت علماء ہمارے اکابرین کی بڑی بڑی قربانی ابھی حال کے اندر جو کیس آیا حلالہ کا کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی نے آواز اٹھائی کہ مسلمانوں میں حلالہ کرنے والے کو زنا بل جبر کا کیس فٹ کیا جائے حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ حیات تھے انہوں نے کہا خبردار خبردار تم اپنی زبان کو لگام لگاؤ شریعت کے اندر مداخلت نہ کرو تمہیں پتہ نہیں لگتا اور جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ختم کرنے کی بات آئی مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ جمع علماء کی پلیٹ فارم سے یہ آواز بلند کی اگر تم علی گڑھ سے مسلم یونیورسٹی کو ختم کرو گے تو پہلے بنارس سے ہندو یونیورسٹی کو ختم کرو تو اسد اپنے ہاتھ سے علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی کے بورڈ کو نکال دے گا ہزاروں ہزاروں خونی فسادات ارتداد کا دور دورہ انگریزوں سے ٹک کر تہذیب و تمدن کا مسئلہ حلالہ کا مسئلہ شابانوں کا کیس بابری مسجد کا کیس بڑے اسٹرانگ اور طاقتور کیسز کو یہ لڑتے آئی ہے استحامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے ایسی تحریک کو چھوڑ کر نئی تحریک کی طرف منہ لٹکانا یہ جو ہے سلجھے ہوئے سنجیدہ نوجوانوں کا کام نہیں ہے کوئی تحریک اسلامی اصول اور ہمارے اکابرین کے طور طریقوں کی پاسدار ہو یقیناً مرحبا ویلکم خوش آمدید ہم اس کا ساتھ دیں گے ہم اس کو جان دیں گے جو تحریک جو انجمن اور جو کے ڈی ہمارے اکابرین ہمارے بزرگ ہمارے اولیاء اور ہمارے اکابرین طور طور طریقوں سے ہٹ کر تہذیب و تمدن سے ہٹ کر ایک نئے انڈیا کو وجود دیتی ہو ہم اس کو قبول نہیں کرتے اس لیے آپ ایسے للچائے ہوئے ناروں کے زد میں نہ آئیں ہماری پرانی تحریک ہے سینکڑوں سال سو سال پرانی جمع علماء کی دارلوم دیوبند کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمیت علماء کی تحریک سے وابستہ تھے جمعیت علماء نے جب مکاتب کے شعبے کے قیام کے لیے آواز لگائی حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے اندر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے مکتب کو قائم کیا آئے ایسے ایسے وقت کے اختاب وقت کے ابدال یہ چڈی پہننے والے یہ للو یہ غیروں کو امریکہ سے بلانے والے یہ کافروں چماروں سے کام لینے والے ہمارے اکابرین کا کرو تو کرو قیامت میں تم جواب دو گے لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ہمارے بزرگوں کا مزاج نہیں رہا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی تہذیب کو اپنے تمدن کو اپنے تشخص کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائیں اسی پر ہماری زندگی ہو اسی پر ہمارا خاتمہ ہو آمین واقردان الحمد للہ رب العالمین